ابراہیم تیمی کے والد یزید بن شریک سے روایت ہے انہوں نے نے کہا کہا ہم حضرت حضیفہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ایک آدمی اگر میں رسول صلی علیہ وسلم کے عہد مبارک کو پا لیتا تو آپ کی معیت میں جہاد کرتا اور خوب لڑتا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم ایسا کرتے میں نے غزو احزاب کی رات ہم سب کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمیں تیز ہوا اور سردی نے اپنے گرفت میں لے رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے اس قوم کے اندر کی خبر لا دے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ رکھے ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے آپ کو کوئی جواب نہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کوئی شخص ہے جو میرے پاس ان لوگوں کی خبر لے آئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ رکھے ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہے کوئی شخص جو ان لوگوں کی خبر لا دے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری رفاقت عطا فرمائے ہم خاموش رہے ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور تم مجھے ان کی خبر لا کے دو جب آپ نے میرا نام لے کر بلایا تو میں نے اٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان لوگوں کی خبریں مجھے لا دو اور انہیں میرے خلاف بھڑکا نہ دینا یعنی کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرنا کہ تم پکڑے جاؤ اور وہ میرے خلاف بھڑک اٹھیں جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میری حالت یہ ہو گئی جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں یعنی پسینے میں نہایا ہوا تھا یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچا میں نے دیکھا کہ ابو سفیان اپنے پشت آگ سے سینک رہا ہے میں نے تیر کو کمان کے وسط میں رکھا اور اس کو نشانہ بنا دینا چاہا پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ انہیں میرے خلاف بھڑکا نہ دینا کہ جنگ اور تیز ہو جائے اگر میں اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں پھر جب میں میں آپ کی خدمت حاضر ہوا تو میں نے آپ کو ان لوگوں کی ساری خبر بتائی اور میں فارغ ہوا تو مجھے ٹھنڈ لگنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی اس ابا کا بچا ہوا حصہ اڑا دیا جو آپ کی جسم آتھر پر تھی آپ اس میں نماز پڑھ رہے تھے میں اس کو اوڑھ کر صبح تک سوتا رہا جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اے خوب سونے والے اٹھ جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چالیس